حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز مٹکے کی نابیز سے منع فرمایا ہے میں نے کہا سفید مٹکا جائز ہے انہوں نے فرمایا میں نہیں جانتا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو چوبیس